حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا ہم نے نوح سے فرما دیا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے دوہرے سوار کر لیجئے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے اور سب ایمان والوں کو بھی اور نو علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے سامعین ابی سید کی تفسیر سماعت کیجیے کشتی میں ہر جانور کا جوڑا موجود تھا حسب فرمان الہی آسمان سے موسلادار لگاتار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور ساری زمین پانی سے پر ہو گئی اور جہاں تک اللہ کو منظور تھا پانی پھر گیا اور نو علیہ السلام کو رب العالمین نے اپنی نگاہوں کے سامنے چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا اور کافروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جس کا ذکر سور کی آیت نمبر گیارہ تا چودہ میں ہے اور تنور کے ابلنے سے بقول ابن عباس صدی اللہ عنہما یہ مطلب ہے کہ روئے زمین سے چشمے پھوٹ پڑے یہاں تک کہ آگ کی جگہ تنور میں سے بھی پانی ابل پڑا یہی قول جمہور صلف و خلف کا ہے علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تنور صبح کا نکلنا اور فجر کا روشن ہونا ہے یعنی صبح کی روشنی اور فجر کی چمک لیکن زیادہ ظاہر پہلا قول ہے کہ اس سے مراد زمین سے چشموں کا پھوٹ نکلنا ہے مجاہد اور شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تنور کوفے میں تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ملک ہند میں ایک نہر ہے قطادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جزیرے میں ایک نہر ہے جسے عین الوردہ کہتے ہیں لیکن یہ سب اقوال عجیب و غریب ہیں الغرض ان علامتوں کے ظاہر ہوتے ہی نو علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے ساتھ کشتی میں جاندار مخلوق کی ہر قسم کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کرا لیجئے کہا گیا ہے کہ غیر جاندار کے لیے بھی یہی حکم تھا جیسے نباتات کہا گیا ہے کہ پرندوں میں سب سے پہلے درہ یعنی طوطا کشتی میں آیا اور سب سے آخر گدھا سوار ہونے لگا ابلیس اس کی دم میں لٹک گیا جب اس کے دو اگلے پاؤں کشتی میں آ گئے اور اس نے اپنا پچھلا دھڑ اٹھانا چاہا تو نہ اٹھ سکا کیونکہ دم پر اس ملعون ابلیس کا بوجھ تھا نو علیہ السلام جلدی کر رہے تھے یہ بھتیرا چاہتا تھا مگر پچھلے پاؤں چڑھ نہیں سکتے تھے آخر آپ نے فرمایا آ جا گو تیرے ساتھ ابلیس بھی ہو تب وہ چڑھ گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ ہی آیا بعض سلف کہتے ہیں کہ شیر کو اپنے ساتھ لے جانا مشکل ہو پڑا آخر اسے بخار چڑھ آیا تب اسے سوار کر لیا تفسیر ابن جریر میں ہے کہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لیں مگر ان میں سے جو ایمان نہیں لائے انہیں ساتھ نہ لینا آپ کا لڑکا یام بھی انہی کافروں میں تھا وہ الگ ہو گیا یا آپ کی بیوی کے وہ بھی اللہ کے رسول کی منکر تھی اور اپنی قوم کے تمام مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں لیکن ان مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی ساڑھے نو سو سال کے قیام کی طویل مدت میں نو علیہ السلام پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل اسی آدمی تھے جن میں عورتیں بھی تھیں کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہتر شخص تھے ایک قول ہے صرف دس شخص تھے ایک قول نو علیہ السلام تھے اور ان کے تین لڑکے تھے یعنی سام حام اور یافت اور چار عورتیں تھیں تین تو ان تینوں کی بیویاں اور چوتھی یام کی بیوی اور کہا گیا ہے کہ نو علیہ السلام کی بیوی لیکن اس میں نظر ہے ظاہر یہ ہے کہ خود نو علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہوئی اس لیے کہ وہ اپنی قوم کے دین پر ہی تھی تو جس طرح لوت علیہ السلام کی بیوی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی اسی طرح نو علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک ہوئی واللہ اعلم